ابو سالبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوس کی ہانڈیوں یعنی ان کے برتنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا انہیں دھو کر صاف کرو اور ان میں کھانا پکاؤ اور آپ نے ہر کچلی دانت والے درندے جانور سے منع فرمایا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چھیانوے یہ حدیث صحیح ہے